السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول رسوله کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ایٹی نائن یہ بھی ٹو ان ون ہے عن عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا ردفه ملك ولا يخلو بشعر ونحوه إلا ردفه شيطان الحديث رواه الطبراني ترجمہ حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سوار اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالی کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور جو شخص بےحودہ اشعار گانے موسیقی تنتنیا یہ دجال جو چھوٹا دجال ہے ہمارے پاس موبائل یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں واٹس ایپ اور یہ فیس بک اور یہ ٹویٹر اور یہ چٹ کرنا پتہ نہیں ادھر ادھر جو خامخواہ کی باتیں کرنا جس میں جس میں کوئی دین کا فائدہ نہ ہو بعض مرتبہ دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا بے لذت گنا یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور جو شخص بےحدہ اشعار یا کسی اور بیکار کام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے یہ حدیث تبرانی میں ہے اس لیے دھیان کریے کہ کہیں پر بھی جائیں اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں بعض مرتبہ مائیں بہنیں کھانا پکاتی ہیں تو گنگناتی ہیں کسی کو جو ہے گانے کی عادت ہوتی ہے کسی کو جو اشعار کی عادت ہوتی ہے میں کہتا ہوں گنگناتی کیوں اسی لیے کسی لکھنے والے نے کہا ہے کہ کئی لوگوں کی عادت گنگنانے کی ہوتی ہے خاص طور سے خواتین کی کہ کوئی بھی ہو گھر والی ہو یا نوکرانی ہو یا کوئی گنگنائے گی کچھ نہ کچھ ہم کہتے ہیں گنگنانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ یہ پڑھا کرو اس لیے اپنے ساتھ فرشتے کو رکھا کریں شیطان کو اپنے ساتھ نہ رکھا کریں شیطان سے بچنے کی بہت کوشش کیجئے یہ بہت ضروری ہے اب میرے ساتھ چونکہ اللہ کے اگر اچھا، سفر کرنا ہے سفر میں بھی اللہ کو یاد رکھیں کھانا پکا رہے ہیں اللہ کو یاد رکھیں اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ تین مرتبہ آج جنت مانگ لیجئے اللہ تعالی سے اے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما دیکھیے میں نے تین مرتبہ جنت مانگی جنت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالی مولوی صاحب کو جلدی سے میرے پاس داخل کر دے جہنم سے پانا مانگی تو جہنم کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھ سے بچائی ہو تو اللہ تعالیٰ پوری امت کو جنت میں داخل فرمائے اور پوری امت کو جہنم سے بچائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو تین مرتبہ جنت مانگے تو جنت اس کو لیے دعا کرتی ہے اور تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم بھی کہتی ہے کہ اللہ میرے پاس مت لانا ارے بھائی تیرے پاس تو آنا ہی نہیں ہمیں تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنت الفردوس کے اوپر ہمارا نام لکھ لے اور ہماری ہماری اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے نبی کے ساتھ اور ہم سب کو تیرے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما دے اور جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے اور دعا کرتا ہوں تحجد کا وقت ہے کہ اے اللہ جہنم کے اوپر ہماری کھالوں کو حرام قرار دے دے ہمارے چہرے کو حرام قرار دے دے اور اللہ تیری جہنم بھرنے کے لیے تو وہ لوگ بہت کافی ہیں جو شرک کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اغیار بہت کافی ہیں اے اللہ اس امت کے مردوں اور عورتوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا اللہ فیصلہ فرمائے میں بھی آمین کہہ رہا ہوں آپ بھی آمین کہیں اپنے بچے بچیوں سے آمین کہلوائیں آمین آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین